پیش لفظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے مسئلے پر جو طوفان اٹھے تھے وہ رفتہ رفتہ تھمنے لگے تھے اور امت مسلمہ ایک نئی اور خوشگوار صبح کا نظارہ کر رہی تھی ان طوفانوں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں سے جو صبح طلوع ہوئی وہ اتنی روشن اور چمکدار تھی کہ اپنے پرائے میں تمیز آسان ہو گئی تھی امت مسلمہ دشمنان اسلام اور سازشی گروہ کو پہچان چکی تھی یہی وجہ تھی کہ مجاہدین اسلام ایک طرف سندھ کی وادیوں میں کفر کے خلاف برسر پیکار تھے تو دوسری طرف ان لس یعنی اسپین میں فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے تیسری طرف ترکستان کی زمین مجاہدین اسلام کے ناروں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دہل رہی تھی اسلامی سلطنت کی حدود روز بروز پھیلتی چلی جا رہی تھی اور صحیح معنوں میں دور فاروقی کی یاد تازہ ہو گئی تھی زیر نظر داستان کا محور ترکستان ہے جہاں کی زمین مجاہدین اسلام کے نقشے پا دیکھ رہی تھی اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار قطعبہ قطعبہ بن بن مسلم مسلم تھے خاندان بنو امیہ کے پانچویں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کا ایک نامور جرنل تاریخ اسلام کا ایک عظیم نام جس نے اپنی ذہانت اور جرت و مردانگی سے ایک دنیا پر اپنی دہشت تاری کر دی تھی یہ عظیم جرنل وسط ایشیا کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا بعید نہیں تھا کہ وہ چین کے وسیع و عریض علاقے کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیتا لیکن بدقسمتی سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات نے اس کے قدم روک لیے اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا جس نے قطعبہ بن مسلم کو واپس بلوا لیا اس طرح ایک نااہل خلیفہ نے اسلام کی ایک برہنہ شمشیر کو نیام میں بند کر دیا قطبہ بن مسلم کی کمان میں بسرا کی چالیس ہزار عرب افواج کوفہ کی سات ہزار عرب افواج اور سات ہزار موالی تھی اس نے تخارستان بلق بخارا فرغانہ سمرقند اور خوارزم وغیرہ کے علاقے اپنے قدموں تلے راؤنڈ ڈالی اور سات سو پندرہ عیسوی میں کاشی گھر چینی ترکستان کو مسخر کیا اس طرح سات سو اکاون عیسوی تک وسط ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار رہا قطبہ بن مسلم کی داستان جہاد ایمان افروز بھی ہے اور ولولا انگیز بھی اس طویل داستان میں آپ کو کہانی کی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ تاریخ کے ایسے ایسے حقائق بھی ملیں گے کہ آپ بے اختیار چونک اٹھیں گے یہ تاریخ اسلام کے ایک نامور سپہ سالار کی داستان جہاد ہی نہیں بلکہ ایک ایسے نااہل اور بد فطرت انسان کی شرمناک سازشوں کا بیان بھی ہے جس نے آئین عروج کے وقت ملت اسلامیہ کو تباہی کے گڑھے میں دھکیلنا چاہا تھا وہ شخص کون تھا سلیمان بن عبد الملک جس نے صرف ذاتی انعد کی وجہ سے محمد بن قاسم موسا بن نسیر اور اس کے بیٹے العزیز کو قتل کروا دیا تھا فاتح انلس تاریخ بن زیاد پر تاحیات جنگ میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی تھی اور اس کے ایک سالار مغیس الرومی کو قتل کروا دیا تھا آخر میں قطبہ بن مسلم کو چین کی سرحد سے واپس بلوا لیا تھا بعض مورخین کے مطابق قطبہ بن مسلم کو بھی سلیمان بن عبد الملک نے قتل کروا دیا تھا اس داستان میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے جو عام طور پر ذہنوں میں اٹھتے ہیں یہ ایک دلچسپ داستان بھی ہے اور ایک مستند تاریخ بھی